ملکہ بلقیس نے کہا اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم مشورے کے ساتھ حاضر نہ ہو